نمبر سینتیس زمزم پینے کا طریقہ اور آداب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر قال كنت عند ابن عباس اباسن رضی اللہ عنہم جلیسن فجا اہ رجل فقول منعین جیت کول من ضم زم قول فشربت منها كما ينبغي قال وكيف قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان آیت ما بیننا و بین المنافقین انہم لا یتغلعون من زمزم حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اس نے کہا زمزم سے فرمایا کیا تم نے زمزم ویسے پیا جیسے پینا چاہیے اس نے پوچھا کیسے پینا چاہیے فرمایا جب زمزم پینا ہو تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو اللہ تعالیٰ کا نام لو اور پھر تین سانس میں پیو اور اتنا پیو کہ پسلیاں تن جائیں پھر پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی علامت یہ ہے کہ منافقین اتنا پیٹ بھر زمزم نہیں پیتے کہ پسلیاں تن جائیں